نے ہم کو بہت ساری ہدایتیں کرنا کروائیں جمعہ کی جو رات ہے یعنی یہ جو رات گزر گئی جمعرات کے بعد والی رات اس کو جمعہ کی رات کہا جاتا ہے ہماری اسلامی ترتیب میں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے اب آج رات جو آئے گی اس کو ہم سنیچر کی رات کہیں گے اور جو کل گزر گئی اس کو ہم جمعہ کی رات کہیں گے اس لیے رمضان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تراوی پہلے ہوتی ہے روزہ بعد میں ہوتا ہے اگلی رات میں تراوی ہو جاتی ہے اس کو پہلی تراوی کہتے ہیں اور بعد میں جو دن آتا ہے اس دن کے روزے کو ہم پہلا دن کہتے ہیں تو جمعہ کی جو رات ہے یعنی یہ جو رات گزر گئی اس کو حدیث پاک میں روشن رات کہا گیا روشن رات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی کو درود پاک پڑھنا چاہیے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شاہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کی رات میں کم سے کم تین سو مرتبہ شریف پڑھنا چاہیے کم از کم تین سو مرتبہ اور جمعہ کا جو دن ہے اس کو حدیث شریف کے اندر روشن دن کہا گیا ہے تو آج جس دن میں ہم لوگ ہیں یہ بہت ہی روشن اور بڑا نورانی دن ہے اس میں ہر عمل کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی کام کرو ایک کام جمعرات کو کرو اور وہی کام جمعہ کے دن کرو تو جمعہ کے دن اس کام کو کرنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اگر جمعرات کے دن آدمی ایک روپیہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اور جمعہ کے دن خرچ کرتا ہے تو جو اس نے جمعہ کے دن خرچ کیا اس کا ثواب جمعرات کے دن کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتا ہے جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرما دے ذکر اللہ کہ جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد فوراً اللہ کا ذکر یعنی خطبہ نماز کے لیے آ جاؤ مسجد کے اندر اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ دو اللہ کا آڈر ہے حکم ہے اللہ تعالی کا ذکر اللہ کاروبار کو خریدنے کو بیچنے کو ساری چیزوں کو چھوڑ دو جیسے اذان ہو گئی اذان کے بعد بیچنا خریدنا سودا کرنا یہ سب چیزیں مکرو ہو جاتی ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اب جب اذان ہو گئی کا مسجد میں جلدی آؤ جو آدمی جمعہ کے دن جتنا جلدی مسجد میں آتا ہے اتنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اللہ کے رستے میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے مفت میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب جمعہ کے دن جلدی آ جاؤ مسجد میں اور فضیلت یہ کہ ایک اونٹ اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا اس طرح تیسرے نمبر پر اور کم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اخیر میں انڈے کے برابر ثواب رہ جاتا ہے تو جمعہ کو جتنا جلدی مسجد میں آئیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ثواب ہم کو زیادہ عطا کرنا اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں ہمارے خدا آگے قرآن میں ارشاد فرماتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اللہ کہ جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے نماز پوری ہونے کا مطلب کیا سنت بھی پڑھ لو نفل بھی پڑھ لو یہ نہیں کہ دو رکعت پر سلام گرا کر کے ہم چلے جائیں یہ بہت غلط طریقہ ہے سنت اس کی برکت سے اللہ تعالی فرض نماز میں جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو اللہ پوری فرما دیتے اور ہمارے فرائض کیسے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں ہماری فرض نمازوں میں جو کمزوری ہوگی جو کمی ہوگی جو کوتا ہوگی اللہ سنت کی برکت سے اس کوتا کو پورا کر دیں گے اور نماز سے پہلے جو چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہے جمعہ کو یا روزانہ ظہر کے اندر یہ تو بہت فضیلت والی نماز ہے بہت فضیلت والی نماز ہے اس کو تہجد کی نماز کے برابر بتلایا گیا ظہر سے پہلے والی جمعہ سے پہلے والی چار رکعت نماز کو تو نماز کے پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے بھی ہم چار رکعت نماز پڑھے فرض پڑھے فرض کے بعد چار رکعت سنت پڑھے پھر دو رکعت سنت پڑھے پھر نفل پڑھے اور اس کے بعد اپنے کاروبار کے لیے نکلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز پوری ہو جائے تو نماز کے بعد تم ہماری زمین پہ نکلو اور نکل کر کے ہماری برکت کو ہمارے فضل کو ہماری مہربانی کو تلاش کرو فیضا کو دیت فن تشیرو فل اور اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ کاروبار میں دکانوں میں مارکیٹوں میں چلے جاؤ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو تلاش کرو اس لیے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے بعد سودا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ستر درجہ برکت عطا فرمائیں گے ستر درجہ اس کو برکت ملے گی جو جمعہ کے بعد کاروبار کرے گا سودا کرے گا اب سوچو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان کہ جمعہ سے پہلے ہم کو جلدی مسجد میں آنے کا حکم دیا اور جمعہ کے بعد یہ فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے برکت کو تلاش کرو میں تم کو برکت سے نوازوں گا اسی لیے آپ تجربہ کر لو کہ جو آدمی جمعہ کے بعد جو ہے جا کر کے سودا کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عجیب برکتوں سے نوازتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم کاروبار کرو بزنس کرو مارکیٹ میں جاؤ سودے پر جاؤ تو وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کو بھول مت جانا اللہ تعالیٰ کو بھول مت جانا کہ مارکیٹ میں کاروبار میں دکان پہ وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا کہ تم اللہ کو بھول کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چالو کر دو جھوٹ بولو کاروبار میں دھندے میں ویپار میں جھوٹ بول کے دھندا کرو کا اس دھندے میں کوئی خیر برکت نہیں ہوگی جس میں آدمی جھوٹ بولے دھوکہ دے بناوٹ کرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من گشنا فلیس سب جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری مسلمانوں کی جماعت میں نہیں ہے دھوکہ دینے والا ہماری جماعت میں نہیں ہے صاف لفظوں میں ارشاد فرما تو کہا کاروبار پہ جا کے دھندے پہ جا کے بزنس پہ جا کے اللہ کو یاد رکھنا اللہ کا ذکر کرنا وہاں جا کے جھوٹ مت بولنا وہاں جا کے دھوکہ مت دینا اور دوسری بات یہ کہ کاروبار کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا مارکیٹ میں دکان پہ نوکری پہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر درود شریف پڑھتے رہنا جہاں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں ایسی جگہ جہاں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے مارکیٹ غفلت کی جگہ ہے مارکیٹ میں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہر ایک کی زبان پہ دنیا دنیا دنیا سودا سودا نفع یہی ہوتا ہے دماغ میں بھی یہی ہوتا ہے زبان میں بھی یہی ہوتا ہے لیکن جو بندہ مارکیٹ میں دکان پہ نوکری پہ کاروبار پر اپنے اللہ کو یاد کر لے گئے کچھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے سبحان اللہ پڑھ دے درود پاک پڑھ دے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے اس لیے یہ ہمیشہ کی عادت بنا لو کہ جب مسجد سے باہر جا کے دکان پہ ہو وہ کاروبار پہ ہو وہ تو بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرو دھیرے دھیرے کچھ تسبیح پڑھ لو یہ اللہ کا حکم ہے تو جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اذان کے بعد اللہ کی نماز اور خطبے کے لیے آ جاؤ اور نماز کے بعد اپنے کاروبار کے لیے جاؤ یہ باری تعالیٰ کا حکم ہے میرے بزرگوں حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے حدیث میں ہے طلب الحلال فریضت او کما قال علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی ایک دین کا فریضہ ہے نماز کا فریضہ روزہ فرض زکوٰۃ فرض حج فرض ان تمام فریضوں میں ایک فریضہ یہ بھی ہے آدمی حلال روزی روٹی تلاش کرے اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان سے اللہ تعالیٰ پانچ چیزوں کا سوال کریں گے پانچ چیزوں کا سوال ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کریں گے ابن قیامت کے دن ہر ایک انسان کے قدم اللہ کے سامنے چپک جائیں گے فٹ ہو جائیں گے اللہ کے دربار کے اندر اور اللہ تعالیٰ پانچ سوال کریں گے پہلا سوال کریں گے ان عمری ہی زندگی کے بارے میں بتاؤ زندگی تم نے کہاں گزاری دوسرا سوال کریں گے وان شبابی جوانی کے بارے میں کہ جوانی کہاں اڑا دی ایک تو زندگی کا سوال ہوگا اور اسی لائف کے سوال کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں اسپیشل جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کریں گے ہم نے جوانی دی تھی وہ جوانی کہاں لگائی تھی اور تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے مال کے بارے میں مال دولت روپیہ پیسہ کہاں سے کماتے تھے من این اکتسب ہو کہاں سے کماتے تھے اور چوتھا سوال کریں گے وائن انفقہ ہو کہاں خرچ کرتے تھے مال کے بارے میں اللہ دو سوال کریں گے ہر ایک آدمی سے کہاں سے کمایا کہیں جھوٹ بول کے تو نہیں کمایا دھوکہ دے کے تو نہیں کمایا کسی کا غلط کھا کے تو نہیں کمایا اللہ سوال کریں گے اور کہاں خرچ کیا گناہ میں گندے کاموں میں برے کاموں میں لگاؤ گے وہ بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مال کمایا میں جہاں چاہے وہ خرچ کرو نہیں ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے حلال طریقے سے کمانا صحیح طریقے سے کمانا اور اچھے کاموں میں صحیح کاموں میں حلال کاموں میں نیک کاموں میں خرچ کرنا یہ ہمارے لیے ذمہ داری ہے ہم جہاں چاہیں پیسے اڑائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا تو چوتھا سوال یہ ہوگا این انفقو اللہ کا دیا ہوا مال تم کہاں خرچ کرتے تھے اسی لیے مال میرا مال میرا روپیہ میری دولت میرا بیلنس میری پراپرٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرا کتنا تو بہت کہتا ہے حضور فرماتے میرا مال تیرا کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تیرا کون سا جو ت نے کھایا اور پیا وہ تیرا آج تک جو ت نے کھایا اور پیا وہ تیرا دوسری بات فرمائی وما لبست فب جو ت نے پہن لیا اور پہن کے پرانا کر دیا وہ تیرا کھایا پیا پہنا اور پرانا کر دیا اور تیسرے نمبر کے اوپر جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور خدا کی بینک میں جمع کرا دیا وہ تیرا یہ تین چیزیں تیری ہے کھایا پیا اور پہن کے پرانا کر دیا اور جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا اور خدا کی بینک میں جمع کرایا وہ تیرا باقی سب کچھ کس کا دوسروں کا سب دوسروں کا ادھر تو آدمی مرا بھی نہیں کہ بیٹوں میں لڑائی چالو ہو جائے گی میں دکان لوں گا میں گاڑی لوں گا میں بینک بیلنس لوں گا میں یہ بزنس سنبھالوں گا ارے اب تو مرنے کی بھی راہ نہیں دیکھتے ابا زندہ ہے بیمار ہوا کمزور ہوا اولاد میں لڑائی چالو ہو جاتی ہے میرے بھائیوں یہ دنیا کے مال کی یہ حیثیت ہے جس پراپرٹی جس بزنس جس مال کو کمانے کے لیے ہم گرمی کو گرمی نہیں سمجھتے رات کو رات نہیں سمجھتے کھانا قربان کرتے ہیں آرام قربان کرتے ہیں اپنا دماغ لگاتے ہیں زندگی لگا دیتے ہیں اس مال کا یہ حال ہوگا کہ جتنا کھایا پیا پہنا وہ ہمارا باقی سب کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے جانا ہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ قبر میں بھی آئے گا قیامت کے دن بھی وہ کام آئے گا جو مال اللہ کے رستے میں خرچ کیا دیکھو کتنے رستے ہیں خرچ کرنے کے اللہ قرآن میں پہلا ہی رکو ہم قرآن شروع کرتے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اس سے پہلے ومما رزقناہم ينفقون جو روزی ہم نے دی ہے اس کو وہ لوگ خرچ کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے سوچ لو ہم جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے وہ کیا خرچ کرتے اپنا کوئی خرچ کرتے نہیں اللہ نے دیا دینے والے اللہ روزی دینے والے اللہ برکت دینے والے اللہ جو اللہ دیتے ہیں اسی اللہ کے لیے اس کے رستے میں خرچ کرنا ہے دیا اللہ نے دینے والے اللہ اور خرچ بھی کرنا ہے اللہ کے نام کے اوپر اللہ کے رستے کے اللہ میرے بھائیوں جو اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے وہ خدا کے یہاں کام آئے گا باقی سب دوسروں کے لیے دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے اسی لیے جتنے نیک رستے ہو کہیں مسجد بن رہی کہیں مدرسہ بن رہا ہے کہیں ہاسپٹل بن رہی کہیں کنواں کھدا جا رہا ہے کوئی غریب ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے کوئی بیوہ ہے کوئی بیمار ہے کوئی محتاج ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو بن پڑے وہ دو جو بن پڑے وہ دو خرچ کرنے والے کو اللہ برکت دیتے ہیں اور روکنے والے کو اللہ بھی روک دیتے ہیں یہ خدا کا قانون ہے جو خرچ کرتا ہے اس کو اللہ برکت دیتے ہیں جو روکتا ہے اس کو اللہ بھی روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا ہے فلاح و جو ایک چیز اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا اللہ فرماتے ہیں ایک دانا تم زمین میں ڈالتے ہو درخت تو اگتا ہے اس درخت پہ سات بالیاں لگتی ہے ایک بالی کے اندر سو دانے تو سات بالی میں سات سو دانے کا تم نے ایک دانہ ڈالا تھا وہ تو سات سو ہو گئے تو اللہ کے رستے میں ایک خرچ کرو گے اللہ سات سو کے برابر ثواب دیں گے اور آگے فرمایا واللہ لمن یشاء خدا کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے دنیا کے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر فیل فیل ہو سکتے ہیں خدا دینے کے اندر کبھی نہیں ہو سکتا وہ اتنا دینے والا خدا ہے دنیا میں بھی برکت دے گا آخرت کے اندر بھی برکت دے گا اور ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے من بنا للہ اللہ فی الجنہ جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے اور روایت میں ہے کا ایک پرندے نام ہے چھوٹا سا کبوتر جیسا پرندہ ہوتا ہے کتا پرندہ اس کو کہتے ہیں عربی میں کا جس نے کتا پرندے کا گھونسلہ یعنی ماڑا جس میں پرندہ انڈے رکھتا ہے کا اتنی مسجد کسی نے بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے اب سوال ہے نا کہ اتنی مسجد میں کون نماز پڑھنے آئے گا گھونسلے کے جتنی مسجد میں حدیث کا مطلب یہ ہے تم اپنی کیپیسٹی کے مطابق خرچ کرو اللہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جنت میں بنگلہ عطا فرمائیں گے تمہاری کیپیسٹی یہ ہے کہ تم ایک اینٹ مسجد میں دے سکتے ہو ایک اینٹ تم دے دو اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں محل عطا فرمائیں گے تمہاری کیپیسٹی ہے دس روپئے دو تمہاری کیپیسٹی ہے سو روپئے دو اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں محل عطا فرمائیں گے اس لیے اللہ کے رستے میں تو خرچ کرنے کا بہت فائدہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑی بڑی مصیبت صدقے کی برکت سے دور ہو جاتی ہے بڑی بڑی مصیبت میں آپ کو کہتا ہوں کوئی بڑا سودا ہو کوئی بڑا کام رکا ہوا ہو صدقہ کرو اور جاؤ دیکھو اللہ کیسے کام نکال لیتے بڑے سے بڑے رکے ہوئے کام بڑے سے بڑے اٹکے ہوئے کام صدقہ کرو اور جاؤ دیکھو اللہ تعالیٰ کام کیسے نکال لیتے مصیبتیں دور بیماریاں دور بلا دور سب چیزیں اللہ صدقے کی برکت سے دور فرماتے ہیں تو پانچواں چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور پانچواں سوال اللہ تعالیٰ کریں گے جو باپ دین کی جانتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا وہ سوال بھی اللہ تعالیٰ کریں گے یہ پانچ سوالوں کا جواب اللہ کو دینا ہے زندگی کے بارے میں جوانی کے بارے میں مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا اور دین کی جو بات جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا آج کون مسلمان ہیں جو یہ نہیں جانتا کہ پانچ ٹائم کی نماز فرض ہے کون نہیں جانتا مسلمان جس طرح جمعہ فرض ہے ایسے پانچ وقت کی نماز بھی فرض ہے اور یاد رکھ لو میرے مسلمان بھائیوں جو مجمع مسلمانوں کا جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے اگر یہ مجمع پانچ وقت کی نماز میں ہو جائے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر ایمانی انقلاب برپا فرما دے گا جو مجمع جمعہ کا ہے وہ مجمع پانچوں نماز کا ہو جائے تو اللہ پورے عالم میں ایمانی انقلاب برپا فرما دے جو فرض جمعہ کی ہے وہی فرض روزانہ پانچ وقت کی نماز کی بھی ہے اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے اور آخرت کے سوالوں کی تکلیف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ